اور جو آمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نکافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے